پھر ہم نے اپنا ودا انہیں سچا کر دکھایا تو انہیں نجات دی اور جن کو چاہی اور حد سے بڑینی والوں کو ہلاک کر دیا